بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مجاهدين اسلام اور دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء و طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان المبارک کی نو تاریخ ہے اور وعدے کے مطابق ہم علماء و طلباء سے بعض باتیں کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام اس امت کے سربراہ اور سرخیل ہیں اور اس امت کے سردار ہیں اور طلباء کرام اسلامی انقلاب کا اصل ایندھن ہے اور بنیادی ذریعہ ہے اس لیے ہم علماء اور طلباء کی اہمیت سے الحمد واقف ہیں لیکن چند باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات مجاہد کی جو فضیلتیں ہیں علماء کی جو فضیلتیں ہیں اور طلباء کی جو فضیلتیں ہیں یہ سب انتفاع المانع پر مشروف ہیں یعنی مجاہد کے سلسلے میں جو یہ روایت آتی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے راستے میں اونٹنی کے دودھ دوہنے کے برابر جنگ کیا فقد وجبت له الجنہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجاہد چاہے دخول جنت کے موانع میں سے اور دخول جنت کے لیے رکاوٹ بننے والے اعمال کو کرتا رہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے اسی طرح علماء کرام اور طلباء کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی انتفاع المانع کے ساتھ مشروط ہیں یعنی وہ اعمال جو کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہوں اور دخول جنت کے مانع ہو مخالف ہوں ان کی موجودگی میں علماء کرام کی فضیلتیں ان پر منطبق نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ جل جلال نے جہاں ایک طرف علماء کرام کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء حقیقی تقوا اور خشیت تو علماء ہی کرتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين العلم درجات یہ جو آیتیں اور فضیلتیں اگر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تو ان آیتوں اور فضیلتوں کا تعلق ان علماء کرام سے ہے جو کہ موانع سے دور ہیں اور اللہ تعالی کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف ہیں اور دخول جنت کے لیے رکاوٹ بننے والے اعمال سے دور ہیں چنانچہ جو مجاہد بھی ریاکاری کرے گا خیانت کرے گا غنیمت میں غلول یعنی چوری کرے گا وہ یقینی بات ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی نے علماء کرام سے یہ عہد اور وعدہ لیا ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کریں گے اور شریعت کو لوگوں کے سامنے جاری کریں گے نافذ کریں گے اگر یہ وعدے جو اللہ تعالی نے علماء سے لیے ہیں اور طلباء سے لیے ہیں اگر ان وعدوں پر علماء و طلباء کاربن نہ ہوں تو قرآن کریم میں اور احادیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ ان پر صادق نہیں ہوتی اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا اور وہ وعدہ کیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ کتاب میں موجود علم کو تم لوگ ضرور اور ضرور بیان کرو گے اس لیے کہ یہاں لام تاکید ہے اور نون سکیلا بھی تاکید ہے اور پھر اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ولا تمون اور تم لوگ اس کتاب میں موجود علم کو نہیں چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے علماء کرام سے لیے اور بنی اسرائیل کے علماء نے جب ان وعدوں کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کتوں سے تشبیح دی اور کبھی گدے سے تشبیح دی قال اللہ تعالی عن بعورا کو جس نے اللہ تعالی کے علم کی توہین کی اور خیانت کی اور وہ دشمنوں سے جا ملا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی ہے اور فرمایا ہے کہ کمتل کمتل اس کی مثال کتے کی مثال ہے غالی کمتل قومین یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی اور انہیں جھٹلایا اور اسی طرح صورت الجمعہ میں اللہ تعالی نے تورات کے ان علماء کی جو کہ تورات کے احکام پر عامل نہیں تھے اور تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا کرتے تھے ان کو گدے سے تشبیح دی ہے قال اللہ تعالی اسفارا جن لوگوں کو تورات کا علم دیا گیا لیکن وہ اس پر عمل عمل پیرا نہیں ہوئے ان کی مثال گدے کی سی ہے جو کہ کتابیں اٹھائے ہوئے جا رہا ہو بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا یہ بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا میرے دوستو اور طالب علم ساتھیوں اس مقدمے اور تمہید کے بعد ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم دیوبندی اور اہل سنت والجماعت کے مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں اور الحمد ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہم اپنے سلف کا احترام کرتے ہیں اور اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں علماء کرام کو طلباء کو ہم اپنا سرخیل سربراہ اور سردار سمجھتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب باتیں مطلق نہیں ہیں بلکہ مشروط ہیں اور وہ شرطیں وہی ہیں جن کو آپ اصول فقہ میں اصول اربا کے نام سے جانتے ہیں اصول اربا میں سب سے پہلا جو اصل ہے وہ کتاب اللہ ہے اور دوسرا جو اصل ہے وہ حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا جو اصل ہے وہ اجماع امت ہے اور چوتھا جو اصل ہے وہ قیاس علماء ہے اور یہ بات بھی آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد دو اصول جو بیان ہوئے ہیں اجماع امت یہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو اور اسی طرح قیاس بھی اسی وقت ہی معتبر ہو سکتا ہے جب اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو چنانچہ ہم بھی اپنے اکابر کا احترام اور اپنے علماء کی تعظیم اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں نصیحت کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں درس دیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہماری رہنمائی کریں لیکن اگر ان کی رہنمائی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بلکہ زمانے کے حالات کے موافق ہو اور حکمت و مسلحت پر مبنی ہو اور ادھر ادھر کی سیاست پر سیاستوں پر مبنی ہو تو اس کا احترام کرنا ہم اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے اکابر کا احترام اور اکابر پرستی کی اپنی حدود ہیں اور اپنے شرائط ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکابر کے نام پر ہم آنکھوں کو بند کیے اور کانوں کو بند کیے جیسے وہ کریں ویسے ہی کرتے رہیں نہیں میرے دوستو یہ اکابر کا احترام نہیں ہے بلکہ یہ تو یہود و نصارہ کی وہ عادت ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے سورت التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور لوگوں نے بھی ان کی تقلید کی ان کی اتباع کی اور بے دلیل ان کے پیچھے چلتے رہے ان کے بارے میں اللہ جل جلال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اپنے لیے خدا بنا لیا تھا وما امیر حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر ایک خدا کی عبادت کرنے کا میرے دوستو ہم اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کے دائرے میں اور یہی بات صلیف صالحین نے ہمیں سمجھائی ہے اور یہی بات ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھائی ہے اس بنیاد کی روشنی میں اور ان باتوں کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بات بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں چونکہ آج کا در بطور مقدمہ ہے اس لیے یہ بات بھی عرض کر دینا ہم لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں علماء کرام کی اور طلباء کی اور دیندار لوگوں کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں علماء کرام کی تین قسمیں اس طرح ہیں انا کپونا بلحق للحق عن الحق پہلا طبقہ علماء کا وہ ناطقین بالحق کا ہے یعنی جو حق بولتے ہیں اور حق بات کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور حق کی خاطر قربانی دیتے ہیں حق بات کو حق اسلوب کے ذریعے حق مقام پر بیان کرتے ہیں یہ ناطقین بالحق ہیں وہ علماء کرام جو کہ ناطقین بالحق ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں چاہے ہم نے انہیں دیکھا ہو چاہے ہم نے ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کر سبق پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو وہ ہمارے اساتذہ ہیں وہ امت کے سرتاج ہیں اور وہ امت کے سردار ہیں جیسے کہ اس زمانے میں حضرت الاستاذ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ تھے اور لال مسجد کے علماء و طلباء تھے عرب ممالک میں شیخ خالد راشد اور اسی طرح دوسرے اکابر امت جو گزرے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں میتن ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں دوسرے نمبر پر